عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے دادا زید بن عبداللہ بن عمروں نے خبر دی ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمر عاص بن وائل سہمی اندر آیا ایک دھاری دھار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے آس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے آس نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب آس نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو امان میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آس باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے آس نے پوچھا کدھر کا رخ ہے لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے آس نے کہا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چونسٹھ